عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ آیت یوم یقوم الناس ہو لرب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لوگ آدھے کانوں تک پسینے میں شرابور ہوں گے حماد کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے نزدیک مرفوع ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو پینتیس یہ حدیث صحیح ہے